جناب بن سعید رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اصل مال کی تہائی سے کم میں آفت آئے اور نقصان ہو جائے تو اس کی تلافی ضروری نہیں ہے اور مسلمانوں میں ایسے ہی رائٹ ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چار سو بہتر